حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کے جسم پر معمولی سی خلوق بھی لگی ہو امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں سند میں وارد ربی بن انس کے نانا دادا سے مراد زید اور زیاد ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھتر